السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے میری آواز آج کلیئر آ رہی ہوگی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو معلوم معلوم ہے اس کتاب کا نام ہے شمائل تیزی اس کتاب کا تعارف یہ ہے کہ شمائل شمال ان کی جمع ہے شمائل شمال ان کی جمع ہے لفظ شمال عربی زبان کا لفظ ہے عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے بائیں جانب جی میرے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کتاب کا نام ہے شمال ترمیزی اس کا تعارف یہ ہے کہ لفظ شمال شمال ان کی جمع ہے جس کا معنی عربی میں عام طور پر بائیں جانب سے کیا جاتا ہے لیکن اس لفظ شمال کا ایک معنی عادت طبیعت اور خصلت بھی ہے لفظ شمائل شمال کی جمع ہے شمال کا عام طور پر عربی زبان میں بائیں جانب بائیں سائڈ سے کیا جاتا ہے لیکن اس کا ایک دوسرا معنی ہے عادت طبیعت خصلت تو یہاں یہ معنی مراد ہیں جو بمانہ طبیعت خصلت اور عادت کے ہیں لیکن اسلام سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جی میری آواز آ رہی ہے اچھا جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ شمائل شمال کی جمع جس کا معنی عام عربی میں بائیں سائڈ اور بائیں جانب سے کیا جاتا ہے لیکن اس لفظ شمال کا ایک دوسرا معنی بھی ہے اور وہ معنی ہے عادت طبیعت خصلت اور یہاں پر یہ معنی مراد ہے بظاہر اس میں ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ اس کتاب میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اخلاق خصلتیں اور حلیہ وغیرہ بیان کیا جائے گا لیکن نام دیکھا جائے تو یہ مرکب اضافی ہیں اور اس کا معنی تو یہ ہوا کہ امام ترمیزی کی عادات شمائل ترمیزی کا معنی ہے امام ترمیزی کی زید کا غلام اسی طرح شمائل ترمیزی کا معنی ہے امام ترمیزی کی عادات جبکہ اس میں تو امام ترمیزی کی عادات نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کتاب کا درست نام وہ ہے اشمائل لت یہ عہد ذہنی کا ذہنی سے مراد یہ ہے کہ لفظ ذکر کیا جائے اس پر الفلام ہو اور اس الفلام کا مرجع اس سے اشارہ ایک ایسے آدمی اور فرد کی طرف ہو کہ متکلم کو کو اس الفلام ذہنی کہتے ہیں تو اشمائل پر جو الفلام ہیں یہ عہد ذہنی ہیں اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اب الشمائل کا معنی ہوگا یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات بیان کی گئی ہے اور لترمزی کا معنی ہے جن جس کو امام ترمزی نے جمع کیا ہے یہ تو ایک سوال اور جواب اور لفظ شمائل کی تحقیق ہے دوسری بات یہ ہے کہ شمائل کو اسی شعبے ذکر کیے ہیں اور شمائل یہ ایک مستقل شعبہ ہے ایک مستقل حصہ ہے اس وجہ سے اس کو الگ ذکر کیا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ سیرت کی کتابوں میں بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ملتے ہیں آپ کی عادات ہیں آپ کے اخلاق ہیں آپ کا حلیہ مبارکہ ہے تو سیرت کی کتابوں اور شمائل میں کیا فرق ہے سیرت کی کتابوں اور شمائل میں کوئی فرق ہے بھی ہے تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا سیرت کی کتابوں کا تعلق علم تاریخ کے ساتھ ہے اور شمائل کا تعلق علم حدیث کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ سیرت بیان کرتے ہوئے سند کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور شمائل میں سند کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ شمائل کا تعلق علوم حدیث کے ساتھ ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ علم حدیث کے جو اسی شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ ہے ہے ایک حصہ تو شمائل سیرت سے زیادہ اہم ہے یہاں تک کل دو باتیں ہو گئی ایک لفظ شمائل کی تحقیق اور پھر اس پر ایک سوال اور جواب اور اس کے بعد شمائل الگ لکھنے کی وجہ کیا ہے اور تیسری بات یہ تھی کہ شمائل اور سیرت میں فرق کیا ہے یہ تین باتیں ہو گئی چوتھی بات علم حدیث کی تعریف علم حدیث کہتے ہیں وہ علم یہ آپ پڑھ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وأفعاله وتقريراته آسان الفاظ میں علم حدیث وہ اور تقریر معلوم ہو تقریر تقریر یہ عربی زبان کا لفظ ہے تقریر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو آپ نے اس کو مانا نہ کیا ہو اس کو کہتے ہیں تقریر اور افعال فعل کی جمع ہے فعل کا معنی ہے کام جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور اقوال قول کی جمع ہے قول کا معنی ہے آپ کا ارشاد تو علم حدیث وہ ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات معلوم ہو جائے اب شمائل کی تعریف کیا ہے پہلے تمہیں لغوی معنی بتا چکا ہوں شمائل کی تعریف کیا ہے شمائل کہتے ہیں یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف معلوم ہو جائے یہ ہیں شمائل صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منطق میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم حدیث اور شمائل میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہیں آپ تحصیل المنطق میں پڑھ چکے کی ہیں علم حدیث میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں مکمل شمائل ہو لیکن شمائل بہرحال یہ علوم حدیث کا ایک حصہ ہے تو یہ کتاب شروع کرنے سے پہلے چند باتیں تھی پہلی بات تو یہ کی کہ اس کتاب کا نام ہے شمائل ترمیزی شمائل شمال کی جمع ہے شمال کا عام طور پر معنی کیا جاتا ہے بائیں جانب اور ایک دوسرا معنی بھی ہے عادت طبیعت خصلت یہاں یہ معنی پھر شمائل ترمیزی اس مرکب اضافی پر ظاہر ایک سوال وارد ہو رہا تھا کہ اس کا تو معنی ہے امام ترمیزی کی عادت جواب میں بتا کہ اس کا درست نام شمائل ترمیزی ہے پھر زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ شمائل ترمیزی بن گیا ہے ترمیزی پر ذہنی ہے ہے اور کا معنی امام ترمیزی رحمہ اللہ کا معنی ہوگا وہ کتاب جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات بیان کی گئی ہے جس کو امام ترمیزی نے جمع فرمایا ہے اور شمائل کو الگ لکھنے کی وجہ کیا ہے میں بتا چکا ہوں کہ علم حدیث کے اسی شعبے ہیں یہ بھی ایک شعبہ تھا اس وجہ سے اس کو الگ ذکر کی سیرت میں بھی تو آپ کے حالات ملتے ہیں ذکر ہوتے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یعنی سیر اور شمائل میں تو میں بتا چکا ہوں کہ سیرت کا تعلق علم تاریخ کے ساتھ ہے اور شمائل کا تعلق یہ علم حدیث سے ہے سند کا لحاظ نہیں رکھا جاتا جبکہ شمائل میں سند کا لحاظ ہوتا ہے تو ایک اعتبار سے شمائل یہ سیرت سے زیادہ اہم ہے علم حدیث کی تعریف میں بتا چکا ہوں کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کے اقوال افعال اور تقریرات معلوم ہو شمائل کی تعریف میں بتا چکا ہوں کہ ہوا علم صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمیزی رحمہ اللہ نے خطبے سے کتاب کو شروع کیا ہے اور وہ خطبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی رسول کریم الحمد للہ وسلام علی عباده الدین اصطفیٰ قال الشيخ الحافظ ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي یہ خطبہ آپ نے ذکر کیا ہے اثر میں سورہ نمل آیت نمبر 59 میں ہے الحمد للہ وسلام صفا تو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے تبرک کے طور پر اپنے خطبے میں اس آیات کریمہ کو ذکر کیا ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ کی کنیت ابو عیسیٰ ہے نام محمد ہے آپ کے والد کا نام ہے عیسیٰ عیسیٰ اور دادا کا نام ہے سورہ سورہ سلسلہ نصب یوں ہے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمیزی لفظ ترمیزی یہ ترمز کی طرف منسوب ہیں لفظ ترمز میں اس کو چار طریقے سے پڑھا جاتا ہے نمبر ایک بزم متھا ترمز نمبر دو ہے ترمز نمبر تین ہے میم کے کسرے کے ساتھ ترمز اور نمبر چار ہے ترمز یہ جو لفظ ترمز ہے یہ زیادہ مشہور ہے آپ کی نسبت یہ ترمز کی طرف ہے تو اسی وجہ سے آپ کو ترمیزی کہا جاتا ہے ترمز یہ ترکستان میں ترکستان میں دریائے ایک علاقے کا نام ہے اس میں امام ترمیزی رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور اس نسبت سے آپ کو ترمیزی اس نسبت آپ عبد مزی کے نام سے مشہور ہوئے چلے وقت ہو گیا ہے آگے پھر انشاءاللہ کل پڑیں گے ابھی کلاس ساڑھے نو بجے ہوگی فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ